بے شک ہم نے آدمی کو کیا ملی ہوئی من سے کہ وہ اسے جانچی تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا